حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جسے بارش ندیوں اور چشموں سے پانی ملے یا جو زمین نمی سے سیراب ہو اس میں دسواں حصہ ہے اور جسے جانوروں پر پانی لا کر سینچا جائے اس میں بیسواں حصہ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سترہ